حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں آج کا عنوان ہے بدات اور ان کا پوسٹ مارٹم دین اسلام یہ کوئی معمہ یا پہیلی نہیں ہے کہ لوگ اسے سمجھنے کے لیے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں بلکہ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کو من وان قبول کر لیں یہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں دلیل میں یہ حدیث لے لیں وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر رواه ابو داؤد في کتاب تہور حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں طہارت کا چیپٹر ہے اس حدیث کو لائے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر ہوتی عقلی گھوڑے دوڑانے پر ہوتی تو موزوں پر مسح اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا ہے اور آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسا کر رہے ہیں حالانکہ عقل کیا کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا کیا جائے کیونکہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے اب اگر عقلی گھوڑے دوڑائے جائیں تو موزے پر مسح اوپر نہ کر کے نیچے کرنا پڑے گا جبکہ نبی نے موزے کے اوپر مسا کیا موزے کے بارے میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر مقیم ہے یعنی گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات مسح کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ پہلے وضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو اور اگر سفر میں ہے تو تین دن تین رات موزے پر مسا کر سکتا ہے اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو موزے پر مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں اب کوئی اگر اس کا الٹا کرے تو اسی کو بدات کہتے ہیں اور بدات سنت کا عین اپوزٹ ہے آدمی ایک بدات کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سنت اس کی زندگی سے نکال لی جاتی ہے اسی وجہ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے خطرناک چیز بدات ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں اس خوفناک چیز سے ڈرایا کرتے تھے اس سلسلے میں ایک حدیث اس طرح ہے وان جابر ابن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش يقول سبحكم مساكم ويقول بعثت انا والساعه كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابه والاسطى ويقول اما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي رواه ابن ماجه في كتاب المقدمة حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک کو ابن ماجه شریف کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر لائے ہیں کتاب المقدمہ میں ہے جہاں جمعہ کا بیان ہے حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا ایسا لگتا جیسے کسی لشکر کو آپ ڈرا رہے ہوں کہ صبح کو یا شام کو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح مبوس کیے گئے ہیں اس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آپ اپنی سب بابا اور استا ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتاتے تھے یہ سب بابا یہ استا ہے اس کو ملا کر بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کیے گئے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو سب سے بہترین امر سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ہیں اور ہر دین میں نکالی گئی نئی بات بدعت ہے وہ کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے اور آخری ٹکڑا ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے اہل کو ملے گا اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے یا لاوارث بچے چھوڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قرض کا دینا اور بچے میرے پاس لائے بچے میرے پاس لائے جائیں میں ان کی کفالت کروں گا اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت جابر یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو بداس سے ڈراتے تھے اس کا مطلب یہ کوئی خوفناک چیز ہے یہ آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے گمرہی کے راستے پر لگا دیتی ہے آج مسلمانوں کے درمیان اتنی بدعات ہیں کہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر بفرد محال آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ کیا میں جو اسلام لایا تھا اس کی شکل و صورت ایسی ہی تھی ایسی ہی ہے اسلام ایسے ہی ہے جو اس وقت میرے امتیوں کے پاس ہے پیدائش سے لے کر موت تک بداتوں کے سلسلے جاری ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمرہی کہا ہے زلالت کہا ہے اور آج جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے ان بدعتوں کو عین سنت قرار دیا ہے اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان تمام بدعات کا جائزہ لیں گے ایک بدات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے رد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھیں گے ایک بدعت ہمارے درمیان یہ ہے کہ ماہ سفر یہ منہوس مہینہ ہے اس مہینے کو لوگ منہوس مہینہ مانتے ہیں اس مہینے کو منحوس ماننا یہ بدعت ہے حدیث جو اس کے خلاف ہے اس کا رد کرتی ہے وہ اس طرح ہے وہاں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا تيارة ولا حامة ولا سفرة رواه ابو داؤد في کتاب رواه بخاری في کتاب الطب حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطب کے اندر لائیں یہ روایت بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے راوی حضرت ابو حرا ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے کہ ایک شخص کو ایک بیماری ہو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری تمہیں لگ جائے سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو بیماری کہاں سے لگی کہتے یہ فلاں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگی تھی تو سوال یہ ہوگا کہ اس کو بیماری کہاں سے لگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوت چھات یہ اسلام میں نہیں ہے اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے تو لا ادوا چھوت چھات نہیں ہے اسلام میں ولا رہا تھا زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے اور مقصد اپنے دل میں رکھتے تھے اگر پرندہ دائیں طرف نکل گیا تو سفر کرتے تھے یا وہ کام کرتے تھے اگر بائیں طرف چلا گیا اڑ کر کے تو وہ کام نہیں کرتے تھے ظاہر ہے کہ ایک توہم ہے یہ اس قسم کے وہم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام نام ہے یقین کا گمان کا نہیں اسلام میں جو کچھ ہے سب کا تعلق یقینیات سے وہمیات کی یہاں گنجائش نہیں ہے تو لا ولا تیرا کا چھوت چھات نہیں پرندے اڑا کر کے پال لینے کا معاملہ نہیں ہے ولا ہام الو منحوس ہوتا ہے اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے الو بولنے لگتا کہتے ہیں مزہ جانور ہے ولا ہام الو کی نحوست کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ولا سفر زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ منہوس ہوتا ہے تو جان لیا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا یہ زمانے جاہلیت کا ایک خیال تھا اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں در حقیقت اس حدیث پاک کو اپنے سامنے نہیں رکھتے اور اگر سامنے رکھ کر کے ایسا کرتے ہیں تو در حقیقت اس حدیث کا انکار کرتے ہیں دوسری بدعت مسلمانوں میں موجود ہے کہ نحوست کچھ چیزوں میں ہوتی ہے حالانکہ نحوست کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے اس سلسلے میں میں ایک حدیث پاک کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے عمر سے حدیث کس طرح ہے وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ذکروا الشوم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس رواه رواه البخاری فی کتاب نکاح حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں کا نکاح کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسا ہی لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نحوست کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہ اللہ کے رسول کیا کچھ چیزیں منحوس ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی یعنی گھر میں گھر تنگ عورت بدمزاج گھوڑا اڑیل اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی لیکن اسلام میں نحوست ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس کو ان شرطیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اگر ہوتی کسی چیز میں تو ایسا ہوتا نحوست اسلام میں نہیں ہے لہذا ان تین چیزوں کے اندر جن کے اندر نحوست ہونی چاہیے تھی ان کے اندر بھی نہیں ہے لہذا نحوست کا بھی اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے اسی طرح ایک مہینے کو اور منحوس مانتے ہیں شوال کو اور معاملہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں ہوتی آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا یہ خیال درست ہے روایت روایت اس طرح وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وادخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل النساء في شوال فأي نسائه كانت أحدا عنده مني رواه النسائي في كتاب النكاح حضرت امام نسائي حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی شوال میں میری رخصتی ہوئی شوال میں اور حضرت عائشہ یہ پسند کرتی تھی کہ شوال ہی میں لڑکیوں کی شادی ہو اور فرماتی ہے کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جس کی شادی ہوتی ہے وہ شادی منحوس مانی جاتی ہے اس کا نصیبہ اس کا مقدر خراب ہوتا ہے آخری ٹکڑے کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے نسائی کانت میری شادی میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی بتاؤ مجھ سے زیادہ قسمت والی عورت کون ہو سکتی ہے اس لیے کہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور نبی سے میری شادی ہوئی ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ شوال کی نحوست کا جو تصور لوگوں کے درمیان موجود ہے یہ تصور صحیح نہیں ہے یہ تو ہوا کچھ چیزوں میں نحوست کے تصور کی تردید ایک چیز اور ذہن میں رکھیں ماہ محرم کو بھی لوگ سوگ کا مہینہ سمجھ کر کے اس کے اندر بھی شادیاں نہیں کرتے اور اس کو سوگ کا مہینہ مانتے ہیں روتے ہیں گاتے ہیں پیٹتے ہیں نہ جانے کیا کیا حرکات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ محرم کے مہینے کی دسویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے لہذا یہ پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے لہذا اس میں شادی نہ کی جائے اس مہینے کی کیا حقیقت ہے جاننا چاہیے کہ ان اشارہ کتاب اللہ السماوات والارض بارہ مہینے اللہ کی نگاہ میں ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں بارہ ہے جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ان میں تین تو الگ ترتیب ہے زیقات ذلحج محرم اور ایک رجب ہے تو یہ مہینہ تو جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے اس مہینے کے منحوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو سن اکسٹھ ہجری میں ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے اور جو نبی کے زمانے کے بعد کوئی واقعہ ہو وہ کیسے شریعت بن سکتا ہے اس لیے کہ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی علی اکمل تو دین اکم آتمم تو علیہ نعمتی و رضی لکم السلام دینا نبی کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی گئی اور حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے سن اکسٹھ ہجری کے کے کے اندر اب آپ بعد بعد اور اتنے سالوں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ واقعہ شریعت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ صنعت کیسے بن سکتا ہے وہ تو ایک اتفاقی معاملہ تھا کہ اسی دن کو اور محرم کی دسویں تاریخ کو یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا

ابو قطع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ دو دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن کا روزہ پہلے رکھا تھا لیکن آپ نے تمنا کی تھی کہ اگر اگلا سال مجھے ملا تو میں ایک اور روزہ ملا لوں گا لیکن آپ کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا لہذا سنت یہ کہ دو روزے رکھے جائیں تو سیام یوم عاشورہ دسویں محرم کا روزہ اس کی اتنی فضیلت ہے جس سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ شریعت ہے اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے اس دن کا ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ایک اتفاق حادثہ تھا جہاں تک یزید کا معاملہ ہے اس سلسلے میں کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں اور انہوں نے اسلام کے اندر طرح طرح کی بدعتیں داخل کر دی ہیں انہوں نے یزید کے اوپر لانتیں بھیجنی شروع کر دی کہ وہی سبب بنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا لہذا اس مہینے میں اس کے اوپر لانتیں کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ صحابہ کے اوپر بھی لانتیں کی جاتی ہیں وہ تو ہمیشہ لانتیں کی جاتی ہیں لیکن خاص طور سے یزید کے اوپر تو اس مہینے میں لانتیں ہی لانتیں کی جاتی ہیں باقاعدہ ایک پتلا یزید کا بنا کر کے اس کو جلایا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک آدمی کو یزید بنا کر کے اتنا مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ آدمی مر جاتا ہے اس طریقے کی مداحت انہوں نے ایجاد کی ہے حقیقت حال کیا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں وعن خالد بن مادان ان عمير بن الاسود الانسي حدثه انه اتى عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه محرم رضي الله تعالى عنها قال قال عمير فحدثتنا ام حرام رضي الله تعالى عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول اول جيش جيش من من امتي امتي يغزون يغزون البحر قد اوجبوا حرام قلت يا يا رسول رسول الله الله الله انا انا فيهم فيهم فيهم قال قال قال انت ثم النبي صلى عليه وسلم مدينه قيصر مغفور لهم فقلت لا رواه في حضرت امام پاک کو ایسے ہی کتاب جہاد کے اندر لائے حضرت ام حرام سے روایت کرتے ہیں ام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری لڑائی کرے گا یعنی سمندر کے راستے سے یہ قبرص کی لڑائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے لڑائی کرے گا ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی تو حضرت ام حرام فرماتی کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں گی آپ نے فرمایا ہاں تو ان میں سے ہوگی اور حقیقت میں اس غزبے کے اندر وہ شریک ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا وہ سواری پر سے گر کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر قیصر کے شہر کے اوپر قسطم دنیا کے اوپر حملہ کرے گا اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سارے کے سارے لوگوں کی مفرت ہو جائے گی تو حضرت ام حرام فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے اندر نہیں تھی اور تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو پہلا لشکر ہے قسطنطنیہ اور مدینہ کے قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا اس کے کمانڈر ان چیف یزید تھے یہاں تک کہ اس میں عام سپاہی کی حیثیت سے حضرت حسین بھی شامل ہیں اور اس لڑائی کے اندر میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں بھی اب بتائیے جس لشکر کا کمانڈر ان چیف یزید ہو اور یہ تاریخ ایک حقیقی معاملہ ہو ایک تاریخی حقیقت ہو تو ایسے لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ مقبول سب کی مفرت ہو گئی ہے اور اس کا کمانڈر ان چیف یہی تھا لہذا یزید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی تر ایک طریقے کی ایک اخلاقی بدعت ہے اور دین میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے اس طریقے سے اس کو بھی ایک بدعت کہا جا سکتا ہے معاملہ عید میلاد النبی کی حیثیت آئیے اس پر ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث کس طرح ان عبد الرحمان ابن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عبد الرحمان ابن ابی بکرۃ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہران لائن قسان شہرا عید رمضان و ذوالحجتی رواح البخاری فی کتاب السوم حضرت امام بخاری حدیث پاک کو جہاں روزوں کا بیان ہے اسی طریقے سے لائیں عبد الرحمان ابن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر انتیس کے بھی ہو جائیں تب بھی ثواب تیس ہی کا ملتا ہے مثلا رمضان کا روزہ اگر انتیس کو ہو جائے تیس کا روزہ نہ ہو تو اسے تیس ہی کا ثواب دیا جائے گا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے شہران نیل کو دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے یہ دو مہینے کون سے ہیں نبی نے اس کی تفسیر فرمائی شہرا عید عید کے دو مہینے اب بتائیے عید کے دو مہینے ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی دو ہی ہوئی نا آپ نے فرمایا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے اور آپ نے دو مہینوں کی تفسیر فرمائی شہرا عید عید کے دو مہینے اب عید کے دو مہینے اگر ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی عید کے دو مہینے تو عیدیں بھی دو ہی ہوئی ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ لہذا عید میلاد النبی کہنا یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ نبی فرمائے کہ عید میں دو دے رہا ہوں اللہ کے دینے کی وجہ سے تم کو ہے میری امت اب امت یہ کہے کہ ہمیں دو نہیں چاہیے ہمیں تین چاہیے ایک ہم بنا لیتے ہیں لہذا یہ تیسری عید جو بنائی ہے اس حدیث کے مخالف ہے اور یہ بدعت ہے اور ایک نقطہ اور بھی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کیا اس دن روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو میلاد نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید مان لیا جائے تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئے پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کہنا درست نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں عید میلا دن نبی کا رد ہوتا ہے جہاں تک قبروں کے اوپر چراغ جلانا اور پھول ہار وغیرہ چڑھانا اس کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے تین حدیثیں پیش کرتا ہوں پہلی حدیث ان ابی الاسدی قول قال الا رسول وسلم حضرت ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت علی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کیا میں تمہیں ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ مہم کیا تھی کہ اللہ اللہ اللہ تمستا کہ کوئی اگر تمسال یا اسٹیچو نظر آئے تو اس کو برابر کر دو ولا قبر مشرفن اللہ سویتا اور کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو یہ روایت مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے اب بتائیے اونچی قبر بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور حضرت علی کو باقاعدہ ایک مہم کے اوپر روانہ کیا تھا اس مہم کے اوپر ابو حیاج اسدی کو خود حضرت علی بھیج رہے ہیں کہ کوئی اونچی قبر نظر آ کے اس کو برابر کر دو اسی طریقے سے ایک روایت حضرت امام مسلم حضرت جابر سے کتاب الجنائز کے اندر لائے وہ دیکھیے وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ رواه مسلم کی کتاب الجنائز حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کے اوپر چونا کاری کی جائے اسی طرح قبروں کے اوپر بیٹھا جائے بیٹھنے کا دو مطلب ایک تو قبر کے اوپر آدمی بیٹھ جائے قبرستان میں جا کر کے اور ایک ہے وہاں مکان بنا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھ جائے تو وہاں یوں کہا علیہ اس پر بیٹھنے سے منع کیا وہاں یوبنا علیہ نبی نے منع کیا کہ اس کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے لوگوں نے عمارتیں تعمیر کر لی ہیں باقاعدہ مجاور بن کر کے بیٹھ گئے ہیں اسی طریقے سے اس کے اوپر باقاعدہ ہر سال ہر مہینے کلر ہوتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا اس سلسلے میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھ دوں حدیث اس طرح ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج رواہ ابو داود یہ کتاب طہارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر کہ وہاں جا کر کے قبر والوں سے کچھ مانگیں اور ان کے اوپر بھی لانت فرمائیے جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر بھی لانت فرمائیے جو قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں یہ روایت امام ابی داؤد کتاب الجنائز کے اندر لائے کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے رابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اب دیکھیے آپ قبروں کے اوپر مسجد بنانے والے کے اوپر اللہ کے رسول نے لانت فرمائی ہے اسی طریقے سے قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی فرمائیے لہذا قبروں کے اوپر چراغا کرنا پھول ہار چڑھانا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے یہ تمام کی تمام چیزیں بدات سے تعلق رکھتی ہیں جہاں تک معاملہ سلاط و سلام کا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں حدیث اس طرح وہاں نبی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم رواه ابو داؤد فی کتاب المناسک حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائیں راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ غور فرمائیں اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ اس کا کیا مطلب اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جیسے قبروں کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس طرح مت کرو اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو یعنی جیسے قبروں کے اوپر نماز نہیں ہوتی تو ایسا مت کرو اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو ایک مطلب تو یہ ہوا لا تجالو بیوتکم قبورا کو اپنے گھروں کو تم قبر مت بناؤ تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہے کہ قبروں پر نماز نہیں ہوتی اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ساری نمازیں مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھنی چاہیے دوسرا ٹکڑا ولا تجالو قبری عیدا میری قبر کو عید مت بنانا غور فرمائیے کہ عید نہ بنانے کا کیا مطلب ہے آپ نے اس ٹکڑے کے اندر کیا کہنا چاہا ہے عید کے اندر ہم کیا کرتے ہیں عید کے اندر ہم نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں بچوں کو نہا دھلا نہلا دھلا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں ہماری عورتیں نہا دھو کر کے جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے بعد پھر عید گاہ جاتی ہے اگر اس طریقے کا معاملہ کسی قبر کے ساتھ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ معاملہ عید والا میری قبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو دوسری قبر کے ساتھ کرنا کیسے جائز ہوگا اور یہی معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے باقاعدہ نہا دھو کر کے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے بچوں کو ساتھ میں لے کر عورتوں کو ساتھ میں لے کر باقاعدہ قبر کے اوپر جاتے ہیں جیسے عید کے اندر جا رہے ہوں تو اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا ولا تجالو قبری عیدا میری قبر کو عید مت بناؤ اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا اور تیسرا ٹکڑا وسلو علیہ میرے اوپر درود بھیجو پین سولا تکم تو بلغن تم جہاں سے بھی میرے اوپر درود بھیجو میرا معاملہ ایسا ہے کہ تمہارا درود کہیں سے بھی بھیجا جائے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں ورنہ درود کو پہنچانے کے لیے فرشتے نہ ہوتے جو آدمی درود پڑتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں تو پہلا مسئلہ یہ معلومات ہے لہذا لوگ کھڑے ہو کر کے جو درود اور سلام پڑھتے ہیں ایک خاص انداز سے اس کا بھی کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے یہ بھی ایک طریقے کی بدعت ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کسی بھی طریقے سے کہیں بھی رہو تم وہاں سے بھیج دو میرے پاس درود پہنچا دیا جاتا ہے اب اس کے لیے ایک خاص شکل بنا لینا ایک خاص عقیدے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سلا تو سلام پڑھنا یہ ستان درست نہیں ہے اور جہاں تک چیزیں بڑھا لینے کا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی چیز کو عام رکھا ہے آدمی خاص نہیں کر سکتا آپ درود کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں کھیت میں پڑھ سکتے ہیں دکان میں پڑھ سکتے ہیں اب باقاعدہ اس کو ایک شکل دے دینا کہ تقریر ہو تقریر ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک خاص انداز سے وہ عمل کریں درود و سلام پڑھیں اس کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے یہ ایک طریقے سے اسلام میں اضافہ ہے ذرا ایک حدیث حدیث حدیث دیکھیے اس طرح ان رجلا الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال عمر عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول رسول الله الله الله وليس هكذا علمنا صلى عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي في كتاب الادب حضرت امام پاک کتاب الادب ملا ہے یہ نافے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی بھی وہاں تھا اچانک اس کو چھینک آئی اب چھینک جب آتی ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں الحمدللہ تو اس آدمی کو جب چھینک آئی تو اس نے کیا کہا الحمدللہ للہ علی سلام اللہ رسول فوراً ابن عمر نے ٹوک دیا کہا مانا پھول الحمد للہ و رسول اللہ میں بھی الحمد للہ وسلم علیہ رسول بولتا ہوں ولی علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کے وقت صرف الحمد للہ کہنا سکھایا ہے یہ جو نے آگے وہ سلام علیہ رسول و سلام جو تون بڑھایا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جس انداز سے ہمیں دی ہے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بڑھا سکتے جب چھینک کے آگے الحمد للہ آپ نے سکھایا اس کے آگے ہم سلام نہیں بڑھا سکتے تو اذان سے پہلے ادان کے بعد ہم سلام کیسے بنا سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کیسے ٹوکتے جہاں تک درود کا معاملہ ہے اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں حدثنی عبداللہ ابن عیسیٰ سمیا عبد الرحمان ابن ابی لینا قول لقینی کاب ابن اجرت رضی اللہ تعالیٰ نقال اللہ اہدی لکا حدیتن سمے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل تو بالا آ فقال

کہ ایک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دے دوں گا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہا کہ ارے جلدی سے بتاؤ کون سا تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنا ہے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تحفہ میں تم کو دیتا ہوں وہ تحفہ کیا تھا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کئی پس صلاح علیکم اہل البیت اہل البیت درود آپ کے اوپر ہم کس طرح بھیجے فعین اللہ قد علمہ کیف نسلم علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھلا دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں اب پوچھنا یہ ہے کہ سلام تو معلوم ہو گیا درود آپ کے اوپر کیسے بھیجیں کالا قولو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو پھر وہ درود ابراہیمی اللہ مسلح پھر اللہ مبارک اسی ترتیب کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا اور بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درود سکھایا ہے اس طریقے سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے نہ جانے لوگوں نے کس طریقے کے درود درود بنا رکھے ہیں اب بتائیے نبی نے جو درود بنایا ہے بتا, بتایا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتایا ہے اب ہم اگر کوئی دوسرا درود ایجاد کر کے پڑھے تو کیا وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود کی طرح ہو سکتا ہے اور اسی سے ایک مسئلہ اور معلوم کیا جا سکتا ہے بعض لوگ ابجد حوض ہٹی یعنی عددوں کے قائل ہیں عددوں سے جو ہے کچھ نام نکالتے ہیں یا آیتوں کا نمبر نکالتے ہیں تو آیتوں کا نمبر اگر آیت ہی کی طرح ہے تو ایسا کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمام کا نمبر نکال لیجئے اور ایک ساتھ نمبر بول دیجئے ہو گئی سورہ فاتحہ کتنا آسان ہے اور اگر آپ ضرور شریف پڑھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر جو ہے محمد کا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نکلتا ہے بانوے تو ایسا پڑھو اللہ صلی بانوے وہ اعلیٰ بانوے چلے گا کیا ارے محمد کا نمبر اگر بانوے ہے اور نمبر جو ہے اصل کی طرح ہے تو جب وہ اصل کی طرح ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے اللہ صلی محمد کی جگہ اللہ صلی مد بانوے ایسا چلے گا کیا اس سے یہ پتا چلا کہ آداد کا ابجد حوض حو وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کا بھی کوئی تعلق اسلامی شریعت سے نہیں ہے رہا تعویذ اور گنڈوں کا معاملہ گنڈا کسے سمجھ کہتے معلوم ہے یہ کسی بابا کے پاس آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے بابا گنڈا دے دو تو گنڈا کیسے بناتا ہے وہ ایسے گرا لگاتا ہے ایسے گرا لگاتا ہے پھر کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کر کے ایسے دم کرتا ہے چھو پھر اس کو ایسے کر کے باندھ دیتا ہے اس کا مطلب جو اس نے چھو کیا وہ اس میں بند گیا اب اس کو کہتے ہیں گنڈا اب اس کا ثبوت ہے کیا اسلام کے اندر یہ حدیث پاک دیکھیے وہاں نبی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدتن ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل الى رواه النسائی فی کتاب الايمان وشرائعه حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الايمان کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی یہ گرہ لگانا جس آدمی نے گرہ من عقد عقدتن جس آدمی نے گرہ لگائی تم من نفسا پیا پھر اس کے اندر پھونکا چھو فقط سہار اس نے جادو کیا وہ من سہارا فقط اشرک جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا وہ من تعلق کا شعر لے اور جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کسی آدمی نے ڈورا لٹکایا اللہ کہتا ہے جا میں نے ڈورے کے حوالے کر دیا یہ ڈورا کیا تیرا بنا لیتا ہے کیا بگاڑ لیتا ہے بنا لے بگاڑ لے جو آدمی جو چیز لٹکاتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اب بتائیے یہ امت جو ہے یہ ڈورے کے اوپر آ کر کے رک گئی ہے بتائیے جس امت کا ایمان جس امت کا اعتقاد باریک دھاگے کے اوپر ٹک جائے بتائیے اس امت کو اس دنیا سے مٹنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے اللہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا دھاگے کے اوپر بھروسہ ہو گیا تو من جس آدمی نے گرہ لگائی پھر اس کے اندر پھونک مارا اس نے جادو کیا اور جس آدمی نے جادو کیا اس نے شرک کیا پتا یہ چلا کہ جس آدمی نے گنڈا بنایا گنڈا پہنا دونوں نے شرک کیا یہ تو گنڈے کا معاملہ ہوا تعویذ کا معاملہ دیکھیے گنڈا تو ایسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا اور تعویذ کے اندر کیا کہتے ہیں وہ ذرا زعفران چاہیے ایک ہزار کا زعفران لگے گا تو موم جامع بنانے کے لیے اتنی موم لگے گی اب اس طریقے سے سامنے والے کو حیرت اور پریشان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ساری چیزیں کہاں ملیں گے بابا آپ کتنا چاہتے ہیں وہ ہم پیسہ آپ کو دے دیں ہمیں تعویذ بنا کر کے دے دو بابا کہتے دے دو دس ہزار دے دو پانچ ہزار دے دو اس طریقے سے یہ دکانیں چل رہی ہیں اب آئیے ذرا تعویذ دیکھتے ہیں موم جامع اور زعفران کی حقیقت دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان اقبت ابن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ راس فبایا کی ساتوں عام سے کا واحد فقالوا یا رسول اللہ بایا کا تیسا تم وہ ترکتا ہے کار علیہ تمیمتن فاد خلا یدہ فقطا فبایا وقال من علق تمیمتن فقد اشرک روا احمد کی مسند ہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے یہ مناظرے کی باتیں کرنے والے اور یہ اس طریقے سے ہار اور جیت کی بات کرنے والے یہ لفاظی کرنے والے یہ لفظوں کی بازیگری کرنے والے ذرا ایک حدیث پڑھ کر کے بتائیں حالت خراب ہو جائے گی ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ حدیث وہی پڑھ سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو حدیث کی باتیں وہی کرتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے جی، لفاظی کا نام تقریر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ پیش کر دیجئے یہ حدیث پیش کی گئی وہ مسند احمد کی ہے حضرت اقبا ابن عامر جوہنی جس روایت کے راوی ہیں حضرت اقبا ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس آدمی آئے آپ نے نو کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ایک آدمی نے جب ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دس آدمی جو آپ کے پاس آئے تھے وقت کی شکل میں آپ نے نو سے تو بیعت کر لی لیکن ایک آدمی نے جب بیعت کے لیے آپ سے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اس سے بیعت نہیں کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو اس کے اوپر تعویذ ہے وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے اس آدمی کو معلوم ہوا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت نہیں کی لہذا اس نے اپنا ہاتھ داخل کیا فقطاہو اس تعویذ کو کاٹ دیا اب جب تعویذ کو کاٹ دیا فبا یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی یہاں ایک بات اور سمجھ لیں بیعت دو طریقے کی ہوتی ہے ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی ایک بیعت ہوتی ہے سیاسی مذہبی بیعت صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں مذہبی بیعت کا جواز ختم ہو گیا کسی اور کے ہاتھ پر مذہبی بیعت نہیں ہوگی اور ایک بیعت ہوتی تھی سیاسی جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی تھی اب خلیفہ جب کبھی ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی تو ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی جو نبی کے ہاتھ پر نبی قیامت تک اب نہیں آئے گا لہذا یہ مذہبی بیعت ختم اور اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی بقیہ تیسری بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے یہ جو پیری مریدی کے بیعت ہے یہ سراسر بدعت ہے تو یہ بیعت کا بھی معاملہ ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے تعویذ کاٹ دی پھینک دیا تو آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا بیعت کر لی اس نے اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا وقال آپ نے فرمایا من اللہ کا فقط اشرک جس آدمی نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا لہذا تعویذ بنانے والا مشرک اور تعویذ پہننے والا بھی مشرک یہ گنڈے اور تعویذ کا معاملہ رہا جہاں تک معاملہ صاحب رضوان صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے اللہ اکبر اگر کوئی آدمی صحابی کو نہ مانے تو حدیث کو کیسے مانے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو انہیں کے واسطے سے پہنچی ہے یہ امت اور نبی کے درمیان ایسا مقدس واسطہ ہے کہ اس واسطے کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن امت تک کیسے پہنچے گا حدیث امت تک کیسے پہنچے گی لہذا روایت کے آخر میں یہی صحابی ہوتا ہے اگر اس کو نہ مانا جائے تو حدیث کے ماننے کا کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اور اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں حدیثیں مانتا ہے نبی کی بات مانتا ہے صحابی کو بھی مانتا ہے اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی مانتا ہے اور صحابی کو بھی مانتا ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی صحابی ضرور تھا اب صحابی کی عظمت ہمارے دلوں میں کیا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں روایت اس طرح وہاں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی لا تسبو اصحابی فوالذی نفسی بھی لو ان احدکم انفق مثل عہد زہبا ما ادرک مدہ حدیم ولا نصیفہ رواہ مسلم کی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر مناظرہ کریں گے مناظرہ مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہزار حدیثیں پڑھتا ہوں تو پانچ سو حدیثیں پڑھ کے بتا دے میں پانچ سو حدیثیں پڑھتا تو سو حدیثیں پڑھ کر کسی طرف اور بھولنا نہیں جو بھولے گا اس کی ہر تسلیم کی جائے گی چال مناظرہ یہی ہو جائے میں ایک ہزار حدیثیں پڑھتا ہوں اور تو دس حدیثیں پڑھ کر کے بتا مناظرہ کریں گے حدیث پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں حدیث سمجھتا ہی نہیں ہے پتا ان کا سارا کھڑا سارا معاملہ جب دعا تعویذ اور گنڈوں اور حرام خوری کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو وہ مناظرہ کیا کریں گے لفاظی کا نام مناظرہ نہیں ہے سامنے والے کو حیرت کر کے سامنے والے کے اوپر منطقی دلائل پیش کر کے مبہوت کر دینا ششدر کر دینا اس کا نام مناظرہ نہیں ہے شریعت کا مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیثیں پیش کیجئے کہ ہمارا یہ مسلک ہے اور اس پر یہ حدیث دلیل ہے ہمارا یہ مسلک ہے یہ حدیث اس پر دلیل ہے منطق کا نام دلیل نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر دین کی بنیاد رائے اور قیاس کے اوپر ہوتی تو موزے کے نیچے مسا ہوتا اوپر کے اوپر موزے کا مسا نہ ہوتا مناظرہ کریں گے تو صحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل حدیث عقیدہ یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا جسے امام مسلم کتاب الفضائل میں گے حضرت ابو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا لا اصحابی لا صحابی اصحابی میرے صحابہ کو برا مت کہو میرے صحابہ کو برا مت کہو ارے میرے صحابہ کا مقام تو اتنا بڑا ہے نفسی قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے اگر کوئی اونٹ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک پیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کوئی غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے نبی کا اگر اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو اتنا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک شیر جو خرچ کرنے پر ثواب پائے گا جر پائے گا یہ فرق ہے صحابی میں اور ایک عام آدمی میں تو یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ تھا معاملہ رہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گیارہویں شریف کا اب تو شریف لگانا ایک عام بات ہو گئی ہے ہم پہلے سمجھتے تھے قرآن شریف اور کعبہ شریف ہیں لیکن اب تو کعبے کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی قرآن کی بھی کوئی اہمیت نہیں اب کسی کے سامنے بھی شریف لگا دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقے کی عجیب و غریب بدعت ہے کسی کے بھی آگے شریف لگا کر کے اس کو شریف بنا دو اور اس کا مرتبہ بڑھا دو یہ عید جو منائی جاتی ہے اور یہ گیارہویں جو منائی جاتی ہے کن کے نام پہ ہوتی ہے معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ وہ بھی بارہ ربیع الآخر پہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی گیارہویں نہیں منانا قرآن میں دکھاؤ حدیث میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ محرم نہیں منانا ایسا دکھا دو محرم نہیں منانا ایسا دکھا دو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم بھی دس لاکھ دیتے تم یہ دکھا دو محرم کہاں کرنا ہے قرآن میں کہاں لکھا دکھا دو حدیث میں کہاں لکھا دکھا دو اب مسئلہ کیسے میں کہتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے دکھا دو تم کہتے کہاں نہیں لکھا ہے دکھا دو تو مسئلہ کیسے حل ہوگا مسئلہ پھر وہی طریقہ ہوگا حل کرنے کا کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے اب کہتے ہیں کہ کیا بارہ ربیع الآخر کو اگر شیخ جیلانی کی گیارہویں منا لی جائے تو کیا حرج ہے حرج ہے اس لیے کہ اس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں پانی کی اسی طریقے سے جو شربت پلائے جاتے ہیں یا جو چیزیں بنتی ہیں یا جو قربانی کی جاتی ہے ان کے نام پر ہوتی ہے یہ ماں اہل غیر اللہ کے ضمن میں آتی ہے اور اللہ تبارک تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتت والدم والحم الخنزیر وما اوہل بھی لغیر اللہ وما اوہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ما اللہ بھی لغیر اللہ کا غیر اللہ کے نام جو چیز منصوب ہو جائے منصوب ہو جائے جی کہ یہ بابا کا بکرا ہے یہ اجالے شاہ کا مرغا یہ سید کبیر کی گاہ ہے یہ بی بی فاطمہ کی سہنک اور یہ شیخ جیلانی کی گیارہویں تو اس طریقے سے جو ہے یہ گیارہویں ربیع الآخر کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ ماں اہل غیر اللہ کے ذمن میں آتا ہے غیر اللہ کے تعلق سے غیر اللہ کے نام پر لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں لوگ بناتے ہیں اس وجہ سے اس کی حرمت ہے اور شیخ جیلانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو سال بعد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے اس کے بعد پانچ سو سال کے بعد یہ حضرت آتے اب بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو سال بعد آیا ہو اس کے بارے میں کوئی معاملہ یا اسی طریقے سے اس کے تعلق سے کوئی چیز کرنا یہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی تھی علی محتمل ہے کماحمتی السلام دینہ لہذا ما اہل لغیر اللہ یا ما اہل بھی لغیر اللہ کے ضمن میں آ کر کے یہ جو گیارہویں ہے پیر صاحب کی وہ ناجائش ٹھہرتی ہے اسی طریقے سے ماہ رجب کے بائیس رجب کے جو کنڈے بنتے ہیں رجب کے مہینے میں بائیسویں رجب کو جو کنڈے بنائے جاتے ہیں وہ جعفر صادق کے نام پر ہوتے ہیں نام پر ہوا تو ما اہل بھی لغیر اللہ کی وجہ سے حرام ہوا اور در حقیقت یہ بائیس رجب کا جو معاملہ ہے اس تاریخ کو نہ تو حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ اس دن کو اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی ہے جب حضرت جعفر صادق کی وفات اور پیدائش دونوں کا تعلق رجب کی بائیسویں تاریخ سے نہیں ہے تو پھر کیوں منایا جاتا ہے بائیسویں تاریخ کو اور رجب کے کنڈے جعفر صادق کے نام پہ کیوں منایا جاتے ہیں در حقیقت ایک بہت خطرناک چیز شیوں کی طرف سے چل کر کے سنیوں میں آ گئی ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر اور خاص طور سے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور حضرت معاویہ کی یہ تاریخ وفات ہے بائیس رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اب اس دن خوشی منانا یہ حلوے پکانا یہ ساری چیزیں کرنا یہ در حقیقت غیر محسوس طریقے پر سنیوں کے ذریعے تبرہ کرنا ہے گالی دلانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لہذا یہ چیز بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی یہ بھی بدعت میں آتی ہے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ شابان میں روحیں آتی ہیں لہذا ان کے لیے کچھ کھانے بنا کر رکھے جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ شراب پیتا تھا تو شراب کی بوٹل بھی رکھ دی جاتی تھی اس کے بارے میں یہ جان لے کہ یہاں سے آدمی گیا روح نکال لی گئی تو دوبارہ دنیا میں آدمی واپس نہیں آتا قرآن نے کہا سورہ مومن اٹھا کر کے دیکھیے مومن ورا برزون قلعہ اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے برزخ برزخ مانے آڑ یعنی ایک آڑ کھچ گئی ہے اب وہ لوگ اس آڑ کو پار کر کے اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو اس کی روح یا تو سجین میں پہنچ گئی یا کے اندر پہنچ گئی اگر وہ اچھی روح ہے تب تو وہ دنیا میں کیوں آئے گی دنیا کی پریشانی تو جھیلی ہے اس نے وہ دنیا میں کیوں آئے گی اور اگر بری روح ہوتی تو اس کو فرشتے آنے کیسے دیں گے گھومنے دیں گے وہ دنیا کی جیل تھوڑی ہے کہ توڑ کر کے بھاگ جائیں وہ فرشتوں کی جیل ہے بہت بری طرح مارتے ہیں اور کسی کو اس جیل سے آنے نہیں دیتے تو اگر اچھی روح ہے تب تو دنیا میں آئے گی نہیں بری روح ہے تو فرشتے اس کو آنے دیں گے جاؤ پیرول کے اوپر رہا کے آ جاتا گھوم پھر کر کے آ جاؤ یہ دنیا کی جیل ہے لہٰذا اس طریقے کا عقیدہ ایک عقیدہ ہے اور یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہ سینس لیس ہو جہاں تک سلاط الرغائب کی بات ہے سلاط الرغائب سلاط الرغائب ترغیب دینے والی نماز اب ترغیب دینے والی نماز یہ سلاط الرغائب جو پڑھی جاتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ پندرہویں شابان کو پڑھی جاتی ہے یا رجب کے پہلے جمعہ کو پڑھی جاتی ہے اس چیز کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے ترتوشی نے ایک بات لکھی ہے کہ ابو محمد مقدسی نے یہ کہا کہ بیت المقدس کے اندر سلاط الرغائب کا کوئی وجود نہیں تھا سلاط الرغائب کب سے شروع ہوئی بیت المقدس کے اندر چار سو اڑتالیس ہجری کے اندر نابلس سے آیا ہوا ایک آدمی جس جس کا نام ابن ابل ہمرا تھا قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا وہ جب پڑھنے لگا تو لوگ اس کے پیچھے پڑھتے چلے گئے اور وہ پڑھاتا چلا گیا تو چار سو اڑتالیس ہجری کے اندر یہ سلاط الرغائب سب سے پہلے بیت المقدس کے اندر پڑھی گئی ابو محمد مقدس یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بیت المقدس کے اندر یہ چیز نہیں تھی اس کا مطلب جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار سو اڑتالیس سال کے بعد آئے وہ دین کیسے ہو سکتی ہے لہٰذا سلاط الرغائب کا تعلق بھی چونکہ نبی کے زمانے سے نہیں ہے صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے لہٰذا وہ بھی بدات ہی ٹھہرتی ہے جہاں تک میت کے لیے تیجا کرنا میت کے لیے دسواں کرنا میت کے لیے چہلوم کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی بدات کی قبیل سے ہیں اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں روایت روایتی طرح وہاں ابھی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطان عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم في كتاب الوصايا حضرت امام مسلم حدیث پاک کو اسے کتاب الوصیت کے اندر لائے مولوی جو لفاظی کرتا ہے مناظرے کی بات کرتا ہے اس سے کہو ذرا ایک حدیث پڑھ کر کے سنا دو قاسمی نے سوا گھنٹے تک تقریر کی لیکن ہر بات پر نبی کی حدیث پیش کی ہے چل مناظرے کا دعویٰ کرنے والا چل تو دس حدیثیں پڑھ کر کے بتا ورنہ قاسمی ایک ہزار حدیثیں پڑھ کے بتاتا ہے جی، وہ تو شرائط طے ہوتے وقت ہی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ مناظرے کی نوبت ہی نہ آئے حق کہاں باطل کے سامنے ٹک سکتا ہے لفادی آدمی کچھ بھی کر لے تو حضرت ابو ہریرا فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا مگر تین چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے ایک تو صدقہ جاریہ یعنی اپنی زندگی میں کچھ کر کے چلا گیا یعنی سرائے بنوا دی یا کوئی اچھا کام جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو تو اس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہے گا یا علم چھوڑ کر کے گیا ہے علم ایسا جو نفع دیتا ہو لوگوں کو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا <coughs> اور تیسری چیز ایسی اولاد چھوڑ گیا ہے نیک جو دعا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذریعے حاصل کر دیا ہے کہ تین ہی چیزوں کا ثواب ملتا ہے یہ تین ہی چیز اللہ تین ہی چیزوں کا ثواب مل رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام چیزیں جو نکالی گئی ہیں یہ سارا کھڑاک جو کیا گیا ہے اس کھڑاک کے پیچھے صرف پیٹ ہے معاش ہے معاش نہیں آخرت نہیں بلکہ پیٹ ہے پیدا ہو تو کھاؤ مر جائے تو کھاؤ مرنے کے بعد پھر پیچھا نہیں چھوڑتے تیجا کرو یہ کرو کرو اور پھر مولوی آ کر کے فاتحہ دیتا ہے اور آرام سے کھاتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی شریعت ہی کا کوئی حصہ ہے جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس حدیث سے ان تمام چیزوں کا رد ہو گیا انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا صرف تین چیزیں پہنچتی ہیں اب تین چیزیں کون سی ہیں وہ بتاتی گئی اس حدیث کے اندر جو مسلم کتاب الوسیہ کے اندر ہے اب اس روایت کو سامنے رکھ کر کے ساری چیزیں باتیں ٹھہرتی ہیں بدا ٹھہرتی ہیں کہ اب آپ تیجا کر رہے ہیں دسواں کر رہے ہیں چہلوم کر رہے ہیں اس کا ثواب پہنچے گا ارے کیسے پہنچے گا نبی نے کہا کہ آدمی مر گیا اس کا عمل ختم ہو گیا اب تین ہی چیزوں کا ثواب پہنچ سکتا ہے اس کو جو خود کر کے گیا ہے لہذا یہ چیز بھی بدا تھی ماہ شابان میں آنے والی جو مردوں کی روحوں کا معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا سلاط الرقائد کا بھی معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی ہے پہلے دو حدیثیں پڑھتا ہوں اس کے بعد تیسری حدیث اس کے بعد ختم کر دیں گے پہلی حدیث وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم في كتاب الاقضيه حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو جہاں فیصلوں کا بیان ہے لائے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رواج کی راویہ ہیں اور میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے میری عادت ہے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں حدیث کا ٹکڑا نہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اس معاملے میں کوئی بات ایجاد کرے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں دنیا میں کوئی ایجاد ہوتی ہے کوئی بس بناتا ہے کوئی سائیکل جو ہے بناتا ہے پہلے زمانے میں سائیکل نہیں تھی پہلے زمانے میں ہوائی جہاز بناتا اس کا تعلق دنیا سے نبی نے فرمایا ہمارے معاملے میں دین کے معاملے میں کوئی آدمی اگر کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو وہ بدات ہے وہ آدمی بھی مردود اور جس چیز کو اس نے نکالا ہے وہ بھی مردود اچھا ایک حدیث پاک اور دیکھیے وار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارت قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عمل لیسا علیہ امرنا فهو رد رواه مسلم کی کتاب الاقضیا حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاقضیا میں ہے راوی حضرت راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کوئی ایسا کام کرے جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے اب اس سوال کا جواب ہو گیا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ محرم نہیں کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہ گیارہویں نہیں کرنا یہاں دیکھیے نبی نے فرمایا آدمی کوئی عمل کرے من املا عملن کوئی عمل کرے لئی سال امرنا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے ہماری مہر نہیں ہے ہم نے نہیں کیا ہمارے صحابہ نے نہیں کیا تو وہ عمل مردود ہے صحابہ نے تیجا نہیں کیا صحابہ نے چہلو نہیں کیا صحابہ نے میت کا دسواں نہیں کیا صحابہ نے سلاط الرغائب نہیں پڑھی صحابہ نے سلاط الفیہ نہیں پڑھی صحابہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد آدمی کی روحیں آتی ہیں یہ تمام چیزیں اس حدیث کی روشنی میں مردود بدا ٹھہرتی ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے من املا ملن کوئی آدمی کوئی بھی عمل کرے لیکن اس کے اوپر نبی کی مہر نہ ہو تو سمجھو وہ عمل بدات ہے عمل کرنا اب یہ جو عمل ہو رہا ہے اس پر نبی کی مہر ہے اسی وجہ سے علی محفوظ نے اپنی کتاب علی فی مزار ابتدا جو ان کی مشہور کتاب ہے البدا فی مزار ابتدا علی محفوظ اظہری کی انہوں نے ایک بڑا نقطہ اچھا بتایا ہے کہ نبی نے جو کیا اس کا کرنا سنت اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے اللہ پھر سے دوہراتا ہوں نبی نے جو کیا اس کا کرنا سنت ہے اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے اب دیکھ لو نبی نے جو کیا ہے اس کو کرو وہ سنت ہے اور نبی نے جو نہیں کیا اس کو نہ کرو وہ سنت ہے جی حدیث میں یہ کہا گیا اور آیت کریمہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ماں آتا کمر رسول فخو ماں نبی جو تمہیں دے دے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد بدعت کیا ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی حدیث ذرا لمبی ہے پہلے حدیث پڑھتا ہوں کتابی ٹائم ہے اخبار الحکم ابن یحییٰ اخبرن الحکم ابن المبارکی اخبارہ عمر ابن یحییٰ قال

حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى الأشري رضي الله تعالى عنه يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن اشتفترا قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون صلاة في كل حلقة رجل وووو فی ایدیہم حصا فیقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول حللوا مئة فيحللون مئة يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أم انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم ألا أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وزمنت لهم اللہ یبی من حسناتہم شیء ثم مضى وما بين معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حسن نعد به التدبير والتهليل والتصبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ثامن ألا يبي من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرى هلكتكم هذه هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر فوالذي نفسي بيده إنكم على ملة يا آدم ملت محمد او مفتتح باد او مفتتح باب ضلالت قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما ما اردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لا يصيبه ان ان رسول الله الله الله الله صلى عليه وسلم حدثنا قوما يقرؤون القران تجاوز ادري لعل اكثرهم ثم فقال بن سلمة رضي تعالى عنه رايت عامه اولئك يوم الخوارج رواه الدارمي کے اوپر یہ روایت پھیلی ہوئی ہے مولوی سے بولو جو مناظرے کا دعویٰ کرتا ہے ایک مہینے میں یاد کر کے صحیح سنا دے ایک مہینے میں آ کر کے سنا دے اور بغیر غلطی کے واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ جاتے تھے مسجد وہاں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گھر یہاں ہے تو لوگ مسجد میں جانے سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کے گھر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نکلتے تو ان کو ساتھ لے کر کے مسجد میں آتے تھے ایک دن ابو موسا شری آئے کہنے لگے حضرت نکلے کہ نہیں ابھی گھر سے بولے نہیں خرج ابو عبد الرحمان بات ابھی تک نکلے کہ نہیں بولے نہیں نکلے وہ جلا سامان حضرت ابو موسا بھی وہیں بیٹھ گئے وہ مسجد سے ہو کر رہے تھے پہلے مسجد گئے اس کے بعد آ کر وہاں پوچھ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود ابھی نکلے کہ نہیں نکلے بولے نہیں نکلے بول وہی بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد عبداللہ ابن مسعود نکلے اور پھر ساتھ میں سب چلنے لگے کھڑے ہو گئے اب مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ابو موسا شریف کیا بول رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت میں ابھی مسجد سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی انکر تو یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور بالکل نئی نہیں دکھتی ہے اور دکھنے میں بہت اچھا الحمدللہ لگ رہا ہے ولم ارب الحمد للہ خیر دکھنے میں اچھی چیز دکھ رہی ہے کہا کہ ایک نئی چیز اور دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے وہ کیا ہے بھائی بتاؤ کہا کہ حضرت معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہلکا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم کر رہے ہیں ہلکا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی ہے جو ایک حلقے کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ سو مرتبہ تکبیر کہو تو وہ لوگ سو مرتبہ تکبیر کہتے ہیں پھر ایک حلقے کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کو تو سو مرتبہ وہ لوگ کہتے ہیں پھر ایک حلقے کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ سو مرتبہ تصویر پڑھو تو وہ لوگ سو مرتبہ تصویر پڑھتے ہیں کہا کہ تو یہ منظر دیکھ کر کے تم نے کیا کہا کہا کہ کچھ نہیں کہا بس آپ کے پاس آ گیا انتظار و رائف اب اب انتظار و امرک آپ کے حکم کا انتظار ہے آپ کی رائے کا انتظار ہے کہا کہ وہ کیا کر رہے کہا کہ کنکریاں رکھ رکھی ہیں ان کنکریوں کے اوپر یہ پڑھ رہے ہیں سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اور سو مرتبہ سو مرتبہ اس طریقے سے تصویر پڑھتے ہیں تو کہا کہ ان کنکڑیوں کے اوپر پڑ رہے ہیں سب ہلکا بنا بنا کر کے کہا تو تم نے کیا کہا بولے میں نے کچھ نہیں کہا بس آپ کے پاس آ گیا کہا کہ کیوں نہیں ان سے کہہ دیا کہ یہ گننے سے بہتر ہے تم اپنے بنا گنو اور تم ضمانت لے لیتے کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گے کہا کہ کہاں ہے وہ بدماش لوگ پھر چلتے چلتے ہیں تم مرنا رہا مر رہی نہ ماؤ چل کر کے آئے تو دیکھا وہ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب اکفا رہے تم ماتا حلقتم من تلك الحلق ایک حلقے کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے فوقف علی فقال ان کے پاس کھڑے ہو کے کہا ما هذا الذي يراكم تصنعون یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو تم ما هذا الذي يراكم تصنعون کہا کہ اے ابو عبد الرحمن کنکریاں ہیں ان کے اوپر ہم تسبیح تحلیل اور تقدیس کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کہا کہ اس اپنے گناہ گنو کنو تم اپنے گناہ گنو میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اس کے بعد ڈانٹ رہے ہیں یا امت محمد محمد کی امت تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے ہاؤن صاحب تو نبی متباع کروں اتنے سارے صحابہ موجود ہیں وہی نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے وہ لم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے یہ نئی چیزیں تم نے کہاں سے ایجاد کر لی یہ نئی چیز کہاں سے نکالی تم نے یا تو ایسا لگتا ہے کہ تم نبی سے زیادہ ہدایت کیوں کرو ان کم ملتن یا احدا من ملت محمد نبی جو ملت رہے تھے اس سے زیادہ ہدایت کی ملت تمہارے پاس ہے یا یہ ضلالت کا کوئی دروازہ کھول ہو گمرہی کا دروازہ کھول لے ہو تو وہ لوگ کہنے لگے اے ابو عبد الرحمان ہمارا ارادہ خیر کا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے ایسے ہوتے کہ ان کو خیر ملتا نہیں اب دیکھیے آپ دیکھیے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کس چیز پر ڈانٹ رہے ہیں ارے بھائی تصویر آدمی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے سو مرتبہ دو سو مرتبہ چار سو پڑھ سکتا ہے لا الا اللہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن دیکھو وہ ساری چیزیں نبی کے زمانے میں تھی مگر اس طرح ہلکا بنا کر کے ایک خاص شکل بنا کر کے یہ سب کرنا اور کنکریوں کے اوپر پڑھنا یہ نہیں تھا لہذا نبی کے زمانے میں کوئی چیز موجود ہو اور اس کو کسی خاص شکل میں کرنا یہ بدات ہے دیکھو تصویر نبی کے زمانے میں موجود تھی تحلیل موجود تھی تصویر موجود تھی لیکن اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کیوں ڈانٹ رہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایک شکل ان کی دے دی گئی یہ شکل دینا در حقیقت تھی لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا یعنی اگر نبی کے زمانے میں کوئی چیز موجود ہو مگر بعد والے شکل الگ دے لے تب بھی بدات ہے اسی کو لوگوں نے نہیں سمجھا کہتے یہ چیز تو نبی کے زمانے میں تھی ارے نبی کے زمانے میں تین مگر تم نے اس کی شکل جو بنائی ہے یہ بھی بات ہے جس طرح نبی کے زمانے میں تو اس کو اسی طریقے سے رکھو یہ ہے اصل چیز ایک حدیث ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بعض بداتیں اچھی ہوتی ہیں میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں پہلے وہ حدیث دیکھیے وہاں عبد الرحمان عبد القاری انہو قال خرجت ماں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلتا فی رمضان الى المجد فاید الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهت قال عمر انی ارى لو جمعت حول الى قار واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابی بن كعب رضی اللہ تعالی عنہ ثم خرجت ثم اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يقومون يريد الليل وكان الناس اوله رواه في التراوی حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب و التراوی کے اندر لایا ہے اور روایت پورے صفحے کے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے ہاں، مناظرہ کریں گے بیچارے <laughs> ایک لائن تو پڑھ نہیں سکتے حدیث کا پڑھیں گے ایک سفے کی پوری روایت پڑھ دی گئی اور اس سے پہلی والی روایت ڈیڑھ سفے کے اوپر ہے دارمی کے اندر دارمی شریف کی روایت کی اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب و صلاحی ترابی کے اندر لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خزانچی ہیں عبد الرحمان عبد القاری وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف نکلا دیکھا کہ ایک آدمی اکیلے تراوی کی نماز پڑھ رہا ہے فعید اللہ اوزا متفر الگ الگ پڑھ رہے ہیں ایک آدمی الگ تراوی کی نماز پڑھ رہا ہے اکیلا اور ایک آدمی ایک جگہ تراوی پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ چند لوگ پڑھ رہے ہیں اس طرح کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے کوئی آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے دو باتیں معلوم ہوں کوئی آدمی اگر اکیلے ترابی پڑھے تب بھی جائز ہے کوئی آدمی اگر جماعت کے ساتھ ترابی پڑھے تب بھی جائز ہے یاد دیکھیے اسلی رجول لینب سے اتنا پڑھ رہا ہے وہ رجول کو صلاح کہہ رہا تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا مسئلہ یہ نکلا بخاری شریف کی روایت سے کہ تنہا بھی آدمی ترابی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یار ایک ہی مسجد میں بہت سارے لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں آوازیں ٹکرا رہی ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھے ابئی ابن کاب کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ کل سے تمام لوگ ابئی ابن کاب کے پیچھے پڑھیں گے کوئی تنا نہیں پڑے گا اس طرح آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں دوسرے دن پھر کہتے ہیں حضرت عبد بن عبد القاری کے میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا دیکھا کہ تمام لوگ اپنے قاری کے پیچھے حضرت اوبئی ابنکاب کے پیچھے سب تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے یہ منظر دیکھ کر کے فرمایا نیمل بدا تو حاضری کتنی اچھی بدات ہے یہ دو مسئلہ معلوم نا اکیلے تراوی پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ یہ حضرت عمر نے نیمل بدا تو کیوں کہا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بدات بھی اچھی ہوتی ہے بدات بھی اچھی ہوتی ہے یہاں بدات جو ہے اپنے لوگ ابھی مانے کیا مطلب کل کے مقابلے میں بدات مانے نیا پن نیا پن پہلے وہ چیز ایسی تھی اس کے بعد اب ایسی ہو گئی تو نبی کے زمانے کے مقابلے میں اگر ہوتی سب کو بدات ہوتی حرام ہوتی لیکن حضرت عمر اس کو بدات اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ نئی ہے بدات مانے نیا پن کل کے مقابلے میں کل کیا کر رہے تھے لوگ ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ چند آدمی پڑھ رہے ہیں سب کو ایک ساتھ کر دیا تو کل کے مقابلے میں یہ نیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں نیا ہوتا تب بدعت ہوتی اور حضرت عمر یہ نہیں کہنا چاہتے اس لیے کہ حضرت عمر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں نبی نے تو تین دن سب کو جماعت کے ساتھ تارابی کی نماز پڑھائی ہے اور بدعت وہ ہوتی ہے جس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات تو پڑھائی ہے نا تارابی اس کو حضرت عمر بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں حضرت عمر نے جو بدعت کہی وہ کل کے مقابلے میں کل جو لوگ اس طرح پڑھ رہے تھے اب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے تو کل کے مقابلے میں یہ نیاپن بہت اچھا ہے نیمل بدا تو حاضی یہ معنی ہے نیمل بدا تو حاضی کا اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بداتے بھی بات اچھی ہوتی ہے بات بری ہوتی ہے جبکہ ہر بدات گمراہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابھی جابر میں عبداللہ سے آئی تھی جسے امام ابن ماجہ کتاب اس کے اندر لائے اس کے اندر کلو بدات ان ہر بدعت گمراہی ہے کوئی بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی کوئی بدعت حسن ہو ہی نہیں سکتی اب دیکھیے نبی کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی مولود بھی ایسے ہی ہے خوب جھوم جھوم کر کے مولود پڑھتے ہیں پتا نہیں اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتی ہے نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا معاملہ لے کر کے اور پھر اس طریقے سے ایک محفل جمع کر کے لوگ مولود پڑھتے ہیں چونکہ یہ چیز کسی صحابی نے نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا اور آپ نے یہ بات کرنے کے لیے چیز کرنے کے لیے کسی سے کہا بھی نہیں لہذا یہ چیز بھی بدات کی قبیل سے ہے اور جس قدر خطرناک شرک ہے اس سے زیادہ کم خطرناک بدعت نہیں ہے شرک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیے گی اور خدایت پرانیاں دے دیکھیے کہ اللہ سارے گناہ بخش تک ہے بخش سکتا ہے مگر شرک کو نہیں بخشے گا اب کتنا خطرناک ہے معاملہ شرک کا اس سے کم خطرناک چیز بدات نہیں ہے اور اگر اتنی خطرناک چیز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیث بدات کی تردید میں نہ ہوتی اور حدیثیں تو چھوڑیے ہر خطبہ جو آپ کا ہوتا تھا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر آپ نے بدات سے لوگوں کو ڈرایا نہ ہو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے آدمی کو بداس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دے جب یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا ذرا کٹر ہے تو کوشش یہ کرتا ہے جی تو دیکھتا ہے کہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا تو کرتا ہے بدات میں اس کو مبتلا اور جب آدمی بدات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بدات کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے زندگی بھر اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی شرک سے تو آدمی کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے کہ بھائی دیکھ رہا ہے کہ یہ شرک ہے لیکن بدات کو تو اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس طرح آدمی شرک سے پرہیز کرتا ہے سے پرہیز کرنا چاہیے دو سوالات اور آئے ہیں مقامی لوگ جمع بین سلاطین کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہاں ہے مسلم کی روایت اٹھائیے کتاب و سلاطین مسافرین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا من غیر خوف ولا سفر آپ کو کوئی خوف بھی نہیں تھا اور سفر میں بھی نہیں تھے آپ یعنی آپ مدینہ ہی میں تھے تو بلا عذر کے بھی کوئی عذر نہ ہو آدمی کبھی کبھی جمع بین سلاطین کر سکتا ہے عادت نہ بنا لے کبھی کبھی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے ظہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ عادت نہ بنا لے مقامی حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھی اور سفر کے اندر تو اجازت ہے آدمی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر کتابوں اور سی ڈی وغیرہ سے دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایجادات کا جہاں تک معاملہ ہے جو دنیاوی چیز سے تعلق رکھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے ہر بہترین ایجاد آپ اس سے فائدہ اٹھائیں شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے کسی اصول سے نہ ٹکراؤ اور موبائل دیکھیے موبائل ہے موبائل سے کتنا فائدہ ہے عرب تو کہتا ہے الجوال النعمت من نعم اللہ موبائل تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے آج ہزاروں میل کا سینکڑوں میل کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے پوری دنیا مٹی میں آ گئی ہے انسان کے کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے ہے موبائل کی شکل میں لیکن اگر آدمی اسی موبائل سے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے غلط فائدہ اٹھانے لگے تو غلط چیز کرنے لگے تو ظاہر کیوں ناجائز ہو جائے گا اسی طریقے سے جہاں تک سی ڈی کا معاملہ ہے اگر کہ وہ تصویر ہے لیکن اس کے ذریعے اگر آدمی دین کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے تمام علماء اسلام جو عرب کے ہیں اس بات پر متفق ہیں اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ باقاعدہ وہاں کی نماز جو ہے ریلیز ہوتی ہے مسجد نبی کی ہے مسجد حرام کی ہے اور باقاعدہ وہاں کے علماء کی کیسٹس وغیرہ آتی ہیں اگر اتنا سیریس میٹر ہوتا یہ تو اس پر پہلے عرب کے علماء قدغن لگاتے اور عرب کے علماء اس کے اوپر روک لگاتے لیکن چونکہ اس کا جواز ہے دینی کام اس سے کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں جا جا سکتا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کا تعلق دنیا سے اس میں کوئی وہ شک نہیں آخری سوال اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ بریلویہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی عرب والے اپنا قرآن چھاپتے ہیں اہل حدیثوں کا قرآن چھاپتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت کا بھی قرآن چھاپیں تو پھر دنیا کے اندر وہ مشہور ہو جائے سوال یہ ہے میں ایک بات بولتا ہوں کسی بھی اچھی کتاب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم کو ہاتھوں میں لیتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں مثلا مولانا مودودی کی کتاب الجہاد الاسلام اسلام اسی طریقے سے پردہ سود دیکھیے مولانا مودودی کا جو منہج تھا وہ عرب کے جو شیوخ ہے عرب کے جو علماء اس منہج سے بالکل الگ تھا لیکن اس کے باوجود ان کی کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا الجہاد اسلام پر شاہ فیصل اوارڈ دیا گیا جن کو مولانا مودودی صاحب کو حجاب دیکھیے پردہ پردہ کی کتاب دیکھیے سود کی اس کے رد میں جو کتاب لکھی گئی اس کو دیکھیے آپ تو اگر کہ منہج یا طریقہ یا مسلک مختلف تھا لیکن کتاب بڑی اچھی تھی مذہب اور مسلک کے اختلاف کے باوجود مولانا مودودی کی کتابیں عرب سے چھپی پر الاسلام ہے حجاب ہے پردہ ہے سود ہے اسی طریقے سے وحید الدین خان کی کتاب علی السلام یہ تحدہ مذہب اور جدید چیلنج حالانکہ وحید الدین صاحب کی فکر سے عرب کے علماء متفق نہیں ہے لہذا اس کے باوجود بھی ان کی کتابیں بہت چھاپی گئیں اگر یہ کتاب اس لائق ہوتی اعلیٰ حضرت کی تفسیر کی کتاب تو اہل علم تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر کے اس کتاب کو ضرور چھاپتے اہل علم نے اس کتاب کی طرف توجہ اس وجہ سے نہیں دی اس وجہ سے کہ اس کتاب کے اندر اس تفسیر کے اندر یا اس ترجمے کے اندر بہت ساری خرابیاں عقائد کی موجود سوتی اگر اس کو چھاپ کر کے دنیا کے اندر بھیج دیتے تو یہ گناہ ہوتا اسی وجہ سے اس کتاب کے اوپر اہل علم نے کوئی توجہ نہیں دی اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گداگر ہیں بھیک مانگ رہے ہیں آپ یہ رضا صاحب کی جو امت ہے وہ کیا کر رہی ہے ان کو چاہیے کہ اس کتاب کو ہر گھر میں پہنچائے عرب کے اوپر کیوں نگاہ رکھے ہوئے ہیں وہ گداگر ہے کیا بھکاری ہے کیا وہ خود اپنا کام کریں عربوں کا رونا لے کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں جی اور کیا سوال ہے سلاۃ سلاۃ التسبی سلاۃ التسبی کے بارے میں علماء اہل حدیث کا بھی آپس میں اختلاف ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درست ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے لہٰذا اس سے بچا جائے واخر الحمد للہ رب الحمۃ